حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام کو بول کرتا ہے تو اس بارے میں مشروع سنت کیا ہے آپ نے فرمایا زندگی اور موت میں وہی سب سے بڑھ کر اس کا ولی ہے یعنی اس کے ساتھ نیکی اظہار اور احسان کا معاملہ کرتا رہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھارہ